شروع کر دیا پیر کے پاس جینا ملا غیب سے میر کو جامو مینا شروع کر دیا پیر کے پاس جینا ملا غیب سے میر جو ساقی کے گھر میں ملا اس کو جینا جو ساقی کے گھر میں ملا اس کو جینا تو وہ بھول بیٹھا ہے اپنا نگینا تو وہ بھول بیٹھا ہے اپنا نگینا نگینا ہمارے پیارے شیخ حضرت والا سید جمین میر صاحب دامن رکات مالیہ کا آبائی گاؤں ہے اس کا شہر ہے اس کا ذکر ہے کہ حضرت والا کے پاس جب رہنے لگے تو اپنا شہر بھول گیا آبائی گاؤں بھول گئے جو ساقی کے گھر میں اس کو جینا جو ساقی کے گھر میں ملا اس کو جینا تو وہ بھول بیٹھا اپنا نگینا تو وہ بھول بیٹھا ہے اپنا نگینا شروع کر دیا پیر کے پاس جینا ملا غیب سے میر کو جاموں گی صبح اور خم پی کے دکھلا دے سب کو صبح اور خم پی کے دکھلا دے سب کو دو ایک جام ہے کوئی پینے میں پینا دو ایک جام شروع کر دیا پیر کے پاس جینا ملا غیب سے میر کو جامو مینا بتوں کی محبت کو تم بھول جاؤ بتوں بت کی جمع ہے یعنی نامحرم عورتیں اور امرد لڑکے امرد ان کو کہتے ہیں جن کی قدرتی داڑھی موچھ نہیں آئی اگر آ بھی گئی ہے ان کی طرف میلان ہوتا ہے تو ان سے بھی نظر بچانے کا حکم ہے بتوں کی محبت کو تم بھول جاؤ بتوں کی محبت کو تم بھول جاؤ یہ جینے کا ہے سب سے بہتر پرینا یہ جینے کا ہے سب سے بہتر پرینا شروع کر دیا پیر کے پاس جینا ملا غیب سے میر کو جامو مینا تو پا جائے گا میر ہمت ذرا کر تو پا جائے گا میر ہمت ذرا کر تیرے دل میں نسبت کا جو ہے خزینہ تیرے دل میں نسبت کا جو ہے خزینہ تو پا جائے گا میر ہمت ذرا کر تو پا جائے گا میر ہمت ذرا کر تیرے دل میں نسبت کا جو ہے خزینہ تیرے دل میں نسبت کا جو ہے خزینہ شروع کر دیا پیر کے پاس جینا ملا غیب سے میر کو جاموں